ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ۖ يدعون النار والله يدعو ويبين للناس لعلهم يتذكرون مشرکہ عورتوں سے طاوق یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم اے مسلمانوں نکاح نہ کرو ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے گو وہ آزاد عورت مشرقہ ہی تمہیں اچھی لگتی ہو اور نہ شر کرنے والے مردوں کے نکاح میں دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں ایماندار غلام آزاد مشرق شخص سے بہتر ہے گو مشرق تمہیں اچھا لگے یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتے ہیں وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے مشرق مرد یا مشرقہ عورت سے نکاح نہ کرو بت برس مشرقہ عورتوں سے نکاح کی حرمت بیان ہو رہی ہے گو آیت کا عموم تو ہر ایک مشرقہ عورت سے نکاح کرنے کی ممانعت پر ہی دلالت کرتا ہے لیکن دوسری جگہ فرمان ہے یعنی تم سے پہلے جو کتاب اللہ دیے گئے ہیں یعنی یہود و نصارہ ان کی پاک دامن عورتوں سے بھی اے مسلمان مردو جو زنا کاری سے بچنے والی ہوں ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما کا بھی قول یہی ہے کہ ان مشرقہ عورتوں میں سے اہل کتاب کی عورتیں مخصوص ہیں مجاہد اکرمہ سعید بن جبیر مخبول حسن بحاق قطادہ زید بن اسلم اور ربیع بن انس رحمہ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے بعض کہتے ہیں کہ آیت صرف بت پرس مشرقہ عورتوں ہی کے لیے نازل ہوئی ہے اس طرح کہہ لو اس طرح مطلب دونوں کا ایک ہی ہے واللہ عالم تفسیر ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ نے کئی قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کو ناجائز کیا سوائے ایماندار ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے اور خصوصاً ان عورتوں سے جو کسی دوسرے مذہب کی پابند ہو نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا قرآن کریم میں اور جگہ ہے وہ میں یکفر البن ایمانی فقط حابی تعامل یعنی کافروں کے اعمال برباد ہیں ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے یہودیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا اور حدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا جس پر عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے یہاں تک کہ قریب تھا کہ انہیں کوڑے لگائیں ان دونوں بزرگوں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ ناراض نہ ہوں ہم انہیں طلاق دے دیتے ہیں آپ نے فرمایا اگر طلاق دینی حلال ہے تو پھر نکاح بھی حلال ہونا چاہیے میں انہیں تم سے چھین لوں گا اور اس ذلت کے ساتھ انہیں الگ کر دوں گا لیکن یہ حدیث نہایت ہی غریب ہے اور عمر رضی اللہ عنہ سے بالکل ہی غریب امام ابن جریر نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے حلال ہونے پر اجماع نقل کیا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ یہ صرف سیاسی مصلحت کی بنا پر تھا تاکہ مسلمان عورتوں سے لوگ بے روتی نہ کریں یا کوئی اور حکمت عملی اس فرمان میں تھی چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرمان ملا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ کیا آپ اسے حرام کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حرام تو نہیں کہتا مگر مجھے خوف ہے کہ کہیں تم مؤمنہ عورتوں سے نکاح نہ کرو اس روایت کی اسناد بھی صحیح ہے ابن جریر میں تو ایک مرفوع حدیث بھی ب اسناد مروی ہے کہ ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لیں لیکن اہل کتاب مرد مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے لیکن اس کی صنعت میں کچھ کمزوری ہے مگر امت کا اجماع اسی پر ہے ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب کے نکاح کو ناپسند کیا اور اس آیت کی تلاوت فرما دی امام بخاری رحمہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی نقل فرماتے ہیں کہ میں کسی شرک کو اس شرک سے بڑھ کر نہیں پاتا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ عیسیٰ اس کے اللہ ہیں امام محمد رحمہ اللہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں مراد اس سے عرب کی وہ مشرقہ عورتیں ہیں جو بت پرست تھیں پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والی لونڈی شرک کرنے والی آزاد عورت سے اچھی ہے یہ فرمان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوتا ہے ان کی ایک سیاہ رنگ لونڈی تھی ایک مرتبہ غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا تھا پھر گھبرائے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے یعنی اس لونڈی کا کہا اللہ کے رسول وہ روزے رکھتی ہے نماز پڑھتی ہے اچھی طرح وضو کرتی ہے اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے رسول نے فرمایا اے ابو عبداللہ پھر تو وہ ایماندار ہے کہنے لگے اللہ کے رسول قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اسے آزاد کر دوں گا اور اتنا ہی نہیں بلکہ پھر اس سے نکاح بھی کر لوں گا چنانچہ یہی کیا جس پر بعض مسلمانوں نے انہیں تانا دیا وہ چاہتے تھے کہ مشرقوں میں ان کا نکاح کرا دیں اور انہیں اپنی لڑکیاں بھی دیں تاکہ شرافت نصب قائم رہے اس پر یہ فرمان نازل ہوا کہ مشرق آزاد عورت سے تو مسلمان لونڈی ہزار ہا درجہ بہتر ہے اور اسی طرح مشرق آزاد مرد سے مسلم غلام بھی بڑھ چڑھ کر ہے نکاح کے لیے مال و دولت کی بجائے دینداری دیکھو بخاری اور مسلم میں ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے ایک تو مال دوسرے حسب نصب تیسرے جمال و خوبصورتی چوتھے دین تم دینداری کو ترجیح دو مسلم کی حدیث میں ہے کہ دنیا کل کی کل ایک متاع یعنی پونجی ہے توشہ ہے اور متائے دنیا میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق مردوں کے نکاح میں مسلمان عورتیں بھی نہ دو جیسے اور جگہ ہے لہن لہم یا لہن نہ کافر عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال نہ مسلمان مرد کا کافر عورتوں کے لیے حلال پھر فرمان ہے کہ مؤمن مرد گو حبشی غلام ہو مگر پھر بھی وہ رئیس اور سردار آزاد کافر سے بہتر ہے ان لوگوں کا میل جول ان کی صحبت محبت دنیا حفاظت دنیا اور دنیا طلبی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سکھاتی ہے جس کا انجام جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پابندی اللہ کے حکموں کی تعمیل جنت کی رہبری کرتی ہے گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے واض و نصیحت اور پند و عبرت کے لیے اپنی آیتیں واضح طور پر بیان فرما دیں